غازي غازي غازي تیرا کردار وا غازی تیری للکار وا غازی تیرا کردار وا غازی تیری للکار وا غازی تیرے افکار وا غازی تیری گفتار وا غازی تیرے افکار وا غازی تیری گفتار وا غازی تیری الغار وا غازی میرے دلدار وا غازی غازی غازی غازی غازی رشید ہوں میں اللہ اکبر غازی رشید ہوں میں اللہ اکبر اب تو شہید ہوں میں اللہ اکبر غازی رشید ہوں میں اللہ اکبر اب تو شہید ہوں میں اللہ اکبر غازی رشید ہوں میں اب تو شہید ہوں میں غازی رشید ہوں میں اب تو شہید ہوں میں چہرہ تو دیکھو میرا قابل دید ہوں میں غازی غازی رشید ہوں میں اللہ اکبر اب تو شہید ہوں میں اللہ اکبر غازی رشید ہوں میں اللہ اکبر اب تو شہید ہوں میں اللہ اکبر غازی رشید ہوں میں اب تو شہید ہوں میں غازی رشید ہوں میں اب تو شہید ہوں میں چہرہ تو دیکھو میرا قابل دید ہوں میں غازی رشید ہوں میں اللہ اکبر اب تو شہید ہوں میں اللہ اکبر غازی غازی غازی تیرا کردار تیری للکار غازی تیرے افکار غازی تیری گفتار غازی تیری الغار وا غازی میرے دلدار وا غازی غازی غازی غازی مجھ کو میرے مشن کو میرے اپنوں نے جٹلایا مجھ کو میرے مشن کو میرے اپنوں نے جٹلایا مجھ کو میرے مشن کو میرے اپنوں نے جٹلایا بچہ بچہ جانتا ہے کس نے کس کا ساتھ نبھایا بچہ بچہ جانتا ہے کس نے کس کا ساتھ نبھایا ڈالر کمال مال کر گئے اللہ اکبر اٹھنا محال کر گئے اللہ اکبر ڈالر کمال مال کر گئے اٹھنا محال کر گئے ڈالر کا مال کر گئے اٹھنا محال کر گئے حاکم سے ڈرنے والوں تم پر تنقید ہوں میں غازی رشید ہوں میں اللہ اکبر اب تو شہید ہوں میں اللہ اکبر غازی رشید ہوں میں اب تو شہید ہوں میں غازی رشید ہوں میں اب تو شہید ہوں میں چہرہ تو دیکھو میرا قابل دید ہوں میں غازی رشید ہوں میں اللہ اکبر اب تو شہید ہوں میں اللہ اکبر غازی غازی غازی غازی جرم ہمارا کیا تھا تم نے ہم سے ناتا تھا توڑا جرم ہمارا کیا تھا تم نے ہم سے ناتا توڑا جرم ہمارا کیا تھا تم نے ہم سے ناتا توڑا کر کے خط الحاق ہمارا قاتل سے جا رشتہ جوڑا کر کے خط الحاق ہمارا قاتل سے جا جوڑا جوڑا کتنا انعام پایا اللہ اکبر اتبا مقام پایا اللہ اکبر کتنا انعام پایا رتبہ مقام پایا کتنا انعام نام پایا رتبہ مقام پایا مشکل سوال ہوں میں مثل حدید ہوں میں غازی رشید ہوں میں اللہ اکبر اب تو شہید ہوں میں اللہ اکبر غازی رشید ہوں میں اب تو شہید ہوں میں قاضی رشید ہوں میں اب تو شہید ہوں میں چہرہ تو دیکھو میرا قابل دید ہوں میں غازی رشید ہوں میں اللہ اکبر اب تو شہید ہوں میں اللہ اکبر غازی غازی غازی غازی ملا عمر کے پاس گئے تم دے دو شیخ اسامہ ملا عمر کے پاس گئے تم دے دو شیخ اسامہ ملا عمر کے پاس گئے تم دے دو شیخ اسامہ میرے پاس بھی آئے حضرت ایسی باتیں تو بنانا میرے پاس بھی آئے حضرت ایسی باتیں تو بنانا میں نے اعلان کیا اللہ اکبر حق سچ بیان کیا اللہ اکبر میں نے اعلان کیا حق سچ بیان کیا میں نے اعلان بیان کیا کیا حق سچ جھکتا میں کیسے اہل حق کا مرید ہوں میں غازی رشید ہوں میں اللہ اکبر اب تو شہید ہوں میں اللہ اکبر غازی رشید ہوں میں اللہ اکبر اب تو شہید ہوں میں اللہ اکبر غازی رشید ہوں میں اب تو شہید ہوں میں غازی رشید ہوں میں اب تو شہید ہوں میں چہرہ تو دیکھو میرا قاب قابل دید ہوں میں غازی رشید ہوں میں اللہ اکبر اب تو شہید ہوں میں اللہ اکبر غازی غازی غازی غازی تیرا کردار غازی تیری للکار غازی تیرے افکار وا غازی تیری گفتار غازی تیری الغار وا غازی میرے دلدار غازی غازی غازی غازی ظالم تم نے رب کی غیرت طاقت کو للکارا ظالم تم نے رب کی غیر کو للکارا ظالم تم نے رب کی غیرت طاقت کو للکارا پڑھتی تھی قرآن جو بچیاں جن کو تیری فوج نے مارا پڑھتی تھی قرآن جو بچیاں جن کو تیری فوج نے مارا ایک دن حساب ہوگا اللہ اکبر دینا جواب ہوگا اللہ اکبر ایک دن حساب ہوگا دینا جواب ہوگا ایک دن حساب ہوگا دینا جواب ہوگا قاتل ہوں گے ان پر وعید ہوں میں غازی رشید ہوں میں اللہ اکبر اب تو شہید ہوں میں اللہ اکبر غازی رشید ہوں میں اللہ اکبر اب تو شہید ہوں میں اللہ اکبر غازی رشید ہوں میں اب تو شہید ہوں میں غازی رشید ہوں میں اب تو شہید ہوں میں چہرہ تو دیکھو میرا قابل دید ہوں میں غازی رشید ہوں میں اللہ اکبر اب تو شہید ہوں میں اللہ اکبر غازی غازی غازی تیرا کردار و غازی تیری للکار و غازی تیرے افکار و غازی تیری گفتار و غازی تیری الغار و غازی میرے دلدار و غازی غازی غازی غازی ارشد ساتھ نبھانے کی باتیں کرنے والے کہاں تھے ارشد ساتھ نبھانے کی باتیں کرنے والے کہاں تھے ارشد ساس نبھان کی باتیں کرنے والے کہاں تھے برس رہے جب اللہ کے گھر پہ تیر سنا تھے برس رہے جب اللہ کے گھر پہ تیر سنا تھے وعدہ خلاف لوگو اللہ اکبر ہونا انصاف لوگو اللہ اکبر وعدہ خلاف لوگو اللہ اکبر ہونا انصاف لوگو اللہ اکبر وعدہ خلاف لوگو او انصاف لوگو وعدہ خلاف لوگوں کو نہ انصاف لوگو تم سے مایوس ہوں میں اور نہ امید ہوں میں غازی رشید ہوں میں اللہ اکبر اب تو شہید ہوں میں اللہ اکبر غازی رشید ہوں میں اللہ اکبر اب تو شہید ہوں میں اللہ اکبر غازی رشید ہوں میں اب تو شہید ہوں میں غازی رشید ہوں میں اب تو شہید ہوں میں چہرہ تو دیکھو میرا قابل دید ہوں میں غازی رشید ہوں میں اللہ اکبر اب تو شہید ہوں میں اللہ اکبر غازی غازی غازی تیرا کردار غازی تیری للکار غازی تیرے افکار وا غازی تیری گفتار غازی تیری الغار وا غازی میرے دلدار غازی غازی غازی غازی تیرا کردار وا غازی تیری للکار وا غازی تیرے افکار وا غازی تیری گفتار وا غازی تیری الغار وا غازی